اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الامي اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بہت پسند فرماتے ہیں جس میں انسان اپنی خواہش کو روک کر اللہ کے حکم کو پورا کرتا خواہش کو ختم کر دینا مار دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خواہش کو مار دیا جائے خواہش بار بار پیدا ہوتی لیکن روک دینا ہی کمال ہے مطلب آپ اپنی خواہش کو روک دیں تھوڑے وقت کے لیے یہ آپ کا کمال ہوگا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کی آپ کا آپ کی کوشش ہوگی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ چاہتے بھی یہی ہے کہ میرا بندہ اپنی خواہشوں کو میرے لیے روک دے خواہش ختم نہیں ہوتی ہے خواہش کو روکنا ضروری ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں رمضان میں رمضان کے اندر اللہ تبار و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کتنے گھنٹے تقریباً سولہ سترہ گھنٹے جو ہے بھوکے رہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا نا خود ہی کھلواتے خود ہی وہ عبادت بنا دیا مطلب خواہش کیا تھی کھانا کھانا پانی پینا یہ خواہش تھی نا ہے نا اب اللہ تعالیٰ خود تھوڑے وقت کے لیے ہمیں ہمیں حکم ہے کہ میرے حکم کے لیے رک جاؤ پھر میں تمہیں خود کھلواؤں گا اور اس پہ ثواب بھی دوں گا تو دگنا فائدہ ہوا ہی نہیں ہوا اور دگنا کیا پتہ نہیں کتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑے وقت کے لیے روکا سولہ سے سترہ گھنٹے ہم رکے اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بہترین بہترین چیزیں کھلائیں اور اس پہ انعام بھی دیا اور اس اس پہ پہ یہ کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ میں ہی اس کی جزا ہوں میں میرے بندے نے جو یہ مجاہدہ کیا یہ جو مشقت اٹھائی ہے یہ تکلیف اٹھائی ہے روزہ رکھنے کی اپنی خواہش کو سولہ گھنٹے سترہ گھنٹے رو کے رکھنے کی اپنی خواہش کو سولہ سترہ گھنٹے رو کے رکھا اس نے اور میرے حکم سے کھانا کھایا تو یہ کھانا کھانا اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی عبادت ہو گیا جو شخص روزہ رکھ کے افطار نہ کرے اور کہے مجھے ضرورت نہیں ہے وہ بھی تو گار گاری ہے نا کیونکہ افطار کرنا سنت ہے اور یہ اچھا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پسند کرتے ہیں اور اس وقت اللہ تعالیٰ بڑی ساری نعمتیں اپنے بندے کو دیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو رکوایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا نہیں بھوکا جائے بھائی اللہ تعالیٰ نے رکوایا تھا نا کہ بس سولہ گھنٹے تو انتظار کر لے میرے بندے پھر میں تجھے بہترین چیزیں کھلاؤں گا بھی اور آخرت کے لیے بھی تجھے انعام دوں گا اور تو یہ سن لے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں یہ تیری خواہش تو جو تو نے اپنی خواہش کو روکا اس کی جزا میں ہوں مطلب بندہ جب اپنی خواہش کو روکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی جزا بن جاتے ہیں کہ تیرا تو میرا اور میں تیرا جب بندہ تھوڑے وقت کے لیے اپنی خواہش کو روک لیتا ہے تو ہم نے کیا سمجھی بات کہ خواہش کو مارنا ضروری نہیں ہے خواہش کو روک دینا ضروری ہے کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہے نا اب ایسے ہی دیکھو ہم پورے کتنے ایک مہینے رکے رہتے ہیں رمضان کے اندر اپنی خواہشوں سے لیکن اللہ تعالیٰ عید کے دن کیا انجوائے کرو حکم ہے کھاؤ پیو ایش کرو اور بہت سارے انعام دیتے ہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ عید بھی مت منانا ایسا تو نہیں کہا نا کہا عید مناؤ خوب انجوائے کرو کھاؤ پیو مزے کرو تمہارے کو ہم جزا بھی دیں گے اس کے انعام دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے ہوتا ہے نا تو کرنا کیا ہے صرف ہمیں صرف اپنی خواہشوں کو روکنا ہے نا تھوڑے وقت کے لیے اور کچھ نہیں کرنا بس یہ سوچ لینا کہ اگر ہماری خواہش کسی چیز کی بالکل ہو رہی ہے بہت زیادہ خواہش ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر رک جائے یہ سوچ کے کہ میں اللہ کے لیے اس کو روکتا ہوں کیونکہ جب میں اللہ کے لیے روکوں گا بندہ اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے نا اور جب اللہ کے حوالے کر دے گا تو وہ خواہش اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہترین طریقے سے پورا کریں گے اور اس پہ انعام بھی دیں گے ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کے لیے اپنا آپ آگے آگے بھاگتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اوبڑ کھاوڑ اور غلط قدم اٹھا لیتے ہیں لیکن اگر ہم اپنی خواہش کو روکیں ہمارے دل میں کوئی خواہش آئی ہمارے کو کوئی خواہش جاگی تو ہم رک جائیں سب سے بڑھیا طریقہ یہ کہ رکیں اور اپنی خواہش کو اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ خواہش ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ مجھے اس کا صحیح مطلب اچھی طریقے سے مجھے اس کا بدلا تھا کر اور ٹھہرا ٹھہرا رہے اس میں جلد بازی نہ کرے کہتے ہیں نا ٹھہر کے جو کام کیا جاتا ہے اچھا ہوتا ہے جلدی کا کام شیطان کا جلدی کا کام شیطان کا جب ہم ٹھہر کر کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کے حوالے صبر کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اللہ کے حوالے اس کام کو کر کے کرتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے بہترین تو آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ خواہش کا مارنا ضروری نہیں ہے خواہش کو ٹھہرا دینا تھوڑے وقت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ کافی ہے کہ بھائی میری خواہش یہ چاہ رہی ہے تو میں اس کو روکوں اللہ کی رضا کے لیے رک جاؤں تھوڑی دیر پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو پورا بھی کروائیں گے اور اس پہ ثواب بھی دیں گے اور کیونکہ اللہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے جو خواہش کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ اس کو بہترین طریقے سے پورا کرواتے ہیں اب ایسے ہی ہمارے آپ جانتے ہیں کہ پتنگے وغیرہ وغیرہ اڑانا لوگ باغ جو ہے کئی ہزار روپیہ خرچ کر دیتے ہیں ایک دن کے لیے ایک دن کی خواہش کے لیے تو اس سے صرف ایک دن کا مزہ آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے مانجے کی پریشانی مانجے سے پیر کا کٹ جانا پیروں میں الجھ جانا جانے چلی جانا ٹھیک ہے جانوروں کو پریشانی تکلیف نقصان دقت بزرگوں کو بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ الجھ کر گر سکتے ہیں گاڑی چلانے والوں کو بہت نقصان ہوتا ہے کیونکہ مانجا جو ہے وہ تاروں سے نیچے لٹکا ہوتا ہے گاڑی چلانے والا بیچارہ تیزی سے لے کے جا رہا ہے تو اس کی کہیں پہ بھی لگ سکتی ہے گردن کٹ سکتی ہے کٹتی ہے ایسی نیوز آتی ہے تو ہمیں ایسی چیزوں سے جو کہ ہماری خواہش ہے نا ہم روک لیں خواہش کو تھوڑی دیر کے لیے تو اس پہ بہت ثواب ملے گا نہیں ملے گا ہمیں ثواب ملے گا نا تو ہم اس ثواب کو کیوں نہیں حاصل کریں ہماری وہ لذت بڑھیا ہے مطلب ہمیں اس لذت وہ خواہش کو پورا کرنا اچھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا زیادہ اچھا ہے اللہ کی رضا زیادہ تو ہمیں اس پتنگ بازی سے رک کر لوگوں کی اگر جو پیسہ ہم کئی ہزار روپے جو خرچ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اگر اس کو ملائیں تو پتہ نہیں کتنا پیسہ بن جائے ہم غریبوں کے فائدے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں اس پیسے کو غریبوں تک پہنچا سکتے ہیں ایک دن کا پیسہ بھی بہت ہوگا ان کو سالوں سال مدد مل جائے گی بھائی اگر مثال کے طور پہ دس کوئی شخص ایسے لوگ ہیں جو کہ دس دس ہزار روپے خرچ کرتے ہیں اور کرتے بھی ہیں پانچ سے دس ہزار روپے جو ہے لوگ بھگ پندرہ اگست پہ پتنگ بازی میں خرچ کر دیتے ہیں تو اگر ایسے دس دس دس لوگ بھی اپنے ہزار روپے ملا کر کسی غریب کے یہاں کا خرچہ چلا دیں ایک سال تک چلے گا بھائی ایک سال تک اس کے یہاں کھانا بن چلتا رہے گا بہترین طریقے سے چلے گا ایک سال کا خرچہ اٹھا لے گا نہیں اٹھا لے گا وہ آرام سے اڑ جائے گا تو بتاؤ ایک دن کا مزہ بڑھیا یا ایک سال کی دعائیں بڑھیا ایک سال کی دعائیں بڑھیا تو ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم مل کر آگے بڑھیں اور ایسی فضول کی چیزوں سے بچیں فضول خرچی سے بچیں اور لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں جب ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے غریبوں کے بارے میں غریب کا مطلب یہ کہ یہ مانگنے والے بھکاری نہیں یہ تو بہت بہت امیر ہیں یہ تو ہمیں دے دیں گے الٹا ایسے لوگ جو بیچارے مانگتے نہیں کسی سے کہتے نہیں اپنا بس اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں لیکن کسی سے کہتے نہیں ہیں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے ایسے لوگ ان تک پہنچانا چاہیے پیسوں کو اب بتاؤ جب دس آدمی مل کے گھر کا خرچہ اٹھائے اور ایک سال تک وہ دعائیں دیتا رہے گا بھائی تین وقت کھانا کھائے گا وہ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ دن کی تین سے ملٹی پلائی کر دو اتنی بار دعائیں دے گا کہ اللہ اس کو رحم کرے اللہ ان پہ رحم کرے اللہ ان کی برکت کرے ان کے ہاں خوب خوب دے ان کو پیسہ دے مال دے کے نیک نیک لوگ نیک نیک کاموں میں خرچ کرتے رہیں گے لوگ دعائیں ملتی رہیں گی نا ہر وقت تو اس طرح کی عادتیں ہمیں بنانی چاہیے فضول خرچی کو روکنا چاہیے اور وہ کیا ہوگا اگر ہم پتنگ بازی میں پیسہ خرچ کریں گے برباد ختم اوپر سے گنا کیونکہ لوگوں کو تکلیف پہنچے گی عذاب پہنچے گا لوگ ہم پہ جو لوگ یہ مانجے کو زمین پہ پھینکیں گے اور لوگ اٹکیں گے اور دل میں بد دعائیں اٹھیں گی تو یہ دعائیں ان کو برباد کر دیں گی اور دیکھو نا جو چھت پہ چڑھ کے پتنگ بازیاں کرتے ہیں ان کی شکلوں پہ رونق ہی نہیں رہتی بدسورتیاں رہتی ہیں ان سے تو ہمیں پتنگ بازی کو روکنے کے لیے روکنا بتانا چاہیے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے ہاں انڈیپینڈنس ڈے کو ہمیں منانا اچھی طریقے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں آزادی دلوائی تھی تو کیونکہ ہم آزاد ہیں آزاد ہوئے اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے عبادت کرنی چاہیے ہمیں اچھے سے ہم قرآن پڑھیں ہم اچھے سے عبادت کریں تجویز کریں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ آپ نے اس دن ہمارے کو انگریزوں سے نجات دلوائی تھی ان کی جو ہے ظلم سے ہم غلامی میں تھے ان کی ہمیں آزادی دلوائی اللہ کا شکر ادا کرے یہ بھی اچھی بات ہے ہمیں اپنے دیش کا ذمہ دار ہونا چاہیے ایماندار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اس دیش دیش میں کے رہ, رہنے والا بنایا اس میں آزادی دلوائی اور ہمارے بہت ساری چیزیں ہمیں اس کے بارے میں اچھے سے سوچنا چاہیے جب ہم ایماندار ہو کے کام کریں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا ہماری ایمانداری کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمیں اپنے اس کو آگے بڑھانا چاہیے اس بات کو پہنچانا چاہیے کہ پتنگ بازی نہیں کرنی رکنا ہے سی نو ٹو پتنگ بازی سی نو ٹو پتنگ پتنگ بازی celebrate only Independence Day with to اللہ پریس کو اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے جو عبادت میں ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ غریبوں کو کھلاؤ کہ ہم آزاد ہوئے تھے ہم غریبوں کی مدد کریں ہم ان کو بھی پریشانیوں سے نجات دلوائیں بھائی آزادی ہمیں بھی تو ملی تھی ہمیں ہم بھی تو اس کا حصہ ہے اگر ہم وہ لوگ آزاد نہیں ہوتے تو ہم بھی تو غلامی ہوتے اگر اس وقت میں بھائی ہمیں اس آزادی کا فائدہ ملا نا ہم بھی تو آزاد دیش کے اندر ہیں اپنی من مرضی کی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے نہ کہ فضول خرچی کرنی چاہیے جزاک اللہ